مجلس کی آداب ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کیجیے مجلس میں جو گفتگو ہو رہی ہو اس میں حصہ لیجیے مجلس کی گفتگو میں شریک نہ ہونا اور ماتھے پر شکنے ڈالے بیٹھے رہنا غرور کی علامت ہے مجلس میں صحابہ کرام جس گفتگو میں مصروف ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گفتگو میں شریک رہتے مجلس میں غمگین اور مزمحل ہو کر نہ بیٹھیے مسکرات چہرے کے ساتھ حشاش بشاش ہو کر بیٹھیے کوشش کیجیے کہ آپ کی کوئی مجلس خدا اور آخرت کے ذکر سے خالی نہ رہے اور جب آپ محسوس کریں کہ حاضرین دینی گفتگو میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں تو گفتگو کا رخ کسی دنیاوی مسئلے کی طرف پھیر دیں اور پھر جب مناسب موقع پائیں تو گفتگو کا رخ حکمت کے ساتھ دینی موضوع کی طرف پھیرنے کی کوشش کریں مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے مجمع کو چیرتے اور کودتے پھلانگتے آگے جانے کی کوشش نہ کیجیے ایسا کرنے سے پہلے آنے والوں اور بیٹھنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ایسا کرنے والوں میں بھی اپنی بڑائی کا احساس اور غرور پیدا ہوتا ہے مجلس میں سے کسی بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کیجیے یہ انتہائی بری عادت ہے اس سے دوسروں کے دل میں نفرت اور قدورت بھی پیدا ہوتی ہے اور اپنے کو بڑا سمجھنے اور اہمیت جتانے کا اظہار بھی ہوتا ہے اگر مجلس میں لوگ گھیرا ڈالے بیٹھے ہوں تو ان کے بیچ میں نہ بیٹھیے یہ سخت قسم کی بدتمیزی اور مسخرہ پن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے پر لانت بھیجی ہے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اگر کوئی کسی ضرورت سے اٹھ کر چلا جائے تو اس کی جگہ پر قبضہ نہ کیجیے اس کی جگہ محفوظ رکھیے ہاں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ شخص اب واپس نہ آئے گا تو پھر بے تکلف اس جگہ بیٹھ سکتے ہیں اگر مجلس میں دو آدمی ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر ان کو الگ الگ نہ کیجیے کیونکہ آپس کی بے تکلفی یا محبت یا کسی اور مصلیحت سے قریب بیٹھے ہوں گے اور ان کو الگ الگ کرنے سے ان کے دل کو تکلیف ہوگی مجلس میں کسی امتیازی جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کیجیے کسی کے یہاں جائیں تو وہاں بھی اس کے مزز جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہ کیجیے ہاں اگر وہ خود ہی اسرار کرے تو بیٹھنے میں کوئی حج نہیں اور مجلس میں ہمیشہ ادب سے بیٹھیے پاؤں پھیلا کر پنڈلیاں کھول کر نہ بیٹھیے یہ کوشش نہ کیجیے کہ آپ بہرحال صدر کے قریب ہی بیٹھیں بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے اور اس طرح بیٹھیے کہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملنے اور بیٹھنے میں کوئی زحمت نہ ہو اور جب لوگ زیادہ آ جائیں تو سمٹ کر بیٹھ جائیں اور آنے والوں کو خوشادہ دلی سے جگہ دیجیے مجلس میں کسی کے سامنے یا ارد گرد کھڑا نہ رہنا چاہیے تعظیم کا یہ طریقہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے مجلس میں دو آدمی آپس میں چپکے چپکے باتیں نہ کریں اس سے دوسروں کو احساس بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی راز کی باتوں میں شریک کرنے کے قابل نہ سمجھا اور یہ بدگمانی بھی ہوتی ہے کہ شاید ہمارے بارے ہی میں کوئی بات کہہ رہے ہوں مجلس میں جو کچھ کہنا ہو صدر مجلس سے اجازت لے کر کہیے اور گفتگو یا سوال و جواب میں ایسا انداز اختیار نہ کیجیے کہ آپ ہی صدر مجلس معلوم ہونے لگیں یہ خود نمائی بھی ہے اور صدر مجلس کے ساتھ زیادتی بھی ایک وقت میں ایک ہی شخص کو بولنا چاہیے اور ہر شخص کی بات غور سے سننا چاہیے اپنی بات کہنے کے لیے ایسی بیتابی نہیں ہونی چاہیے کہ سب بیک وقت بولنے لگیں اور مجلس میں ہڑبونگ ہونے لگے مجلس میں جو باتیں راز کی ہوں ان کو جگہ جگہ بیان نہ کرنا چاہیے مجلس کا یہ حق ہے کہ اس کے رازوں کی حفاظت کی جائے مجلس میں جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو جب تک اس کے بارے میں کچھ طے نہ ہو جائے دوسرا موضوع نہ چھیڑیے اور نہ دوسرے کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کیجیے اگر کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ آپ کے لیے فوراً بولنا ضروری ہو تو بولنے والے سے پہلے اجازت لے لیجیے صدر مجلس کو مسائل پر گفتگو کرتے وقت سارے ہی حاضرین کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور دائیں بائیں ہر طرف رخ پھیر پھیر کر بات کرنی چاہیے اور آزادی کے ساتھ ہر ایک کو اظہار خیال کا موقع دینا چاہیے مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیے اور پھر مجلس برخاست کیجیے خدایا تو ہمیں اپنا خوف اپنی خشیت نصیب کر جو ہمارے اور معاشیت کے درمیان آڑ بن جائے اور وہ فرما برداری دے جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے اور ہمیں وہ پختہ یقین عطا فرما جس سے ہمارے لیے دنیا کی نقصانات ہی چھو جائیں خدایا تو جب تک ہمیں زندہ رکھے ہمیں ہمارے سننے دیکھنے کی قوتیں اور جسمانی توانائیوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے اور اس خیر کو ہمارے بعد بھی برقرار رکھ اور جو ہم پر ظلم کرے اس سے ہمارا بدلہ لے اور جو ہم سے دشمنی کرے اس پر ہمیں غلبہ عطا فرما اور ہمیں دین کی آزمائش میں مبتلا نہ کر اور دنیا کو ہمارا مقصود اعظم نہ بنا اور نہ دنیا کو ہمارے علم و بصیرت کی انتہا ٹھہرا اور نہ ہم پر اس شخص کو قابو دے جو ہم پر حملہ نہ کرے